السلام علیکم students I welcome you all to a new lecture of web design and development last lecture میں ہم نے کچھ اوپ ریلیٹڈ کام کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لیکچر میں ہم کچھ کوڈنگ کر کے دیکھیں گے so I hope that you all be ready for roller coaster ride of life coding today اپنے نوٹ بکس کاپی پینسل اور if you have an access to computer بیٹھ جائیے اس کے اوپر نکال لیجیے اپنی نوٹ بکس اور آج ہم اکٹھے کوڈنگ کریں گے بیکاز کچھ تھیوری پڑھ پڑھ کے آئی کین انڈرسٹینڈ آپ بھی شاید تھوڑے سے بور ہو گئے ہوں میں خود بھی تھوڑا بور ہو گیا ہوں کہ یار کیا یہ تھیوری چل رہی ہے سو لیٹ اسٹارٹ آج کچھ کوڈنگ کر کے دیکھیں گے لائف کوڈنگ کریں گے میں اور آپ اکٹھے آج کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایجنڈا uh, کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم کور کر رہے ہوں گے اس میں پہلے تو کوڈنگ کرنے سے پہلے ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں ہم اکٹھا کر سکیں اپنے آبجیکٹس کو آپ پہچان گئے ہوں گے ٹاکنگ اباؤٹ ریس اور some other data structure so we'll spend a few minutes on beginning of the beginning data the کس طرح سے جاوا میں بن سکتے ہیں یہ کون سے ڈیٹا hain آلریڈی ہیں اس کے بعد ایک پرابلم ہم uh, دیکھیں گے پرابلم اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے and statement going to code going C plus plus میں آپ نے کوڈنگ کی ہوگی اور وہاں پہ کلیکشنس بنائی ہوں گی کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز یوز کیے ہوں گے تو جاوا میں ذرا اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں جب آپ سی پلس پلس یوز کر رہے تھے تو موسٹ پرابلی آپ نے ایک لائبریری یوز کی ہو جس کو ہم ایس ٹی ایل کہتے ہیں standard template library and that S T L contains a lot of different pre build data structure for example it has vector it has linked lists linked it has trees lot of other hash tables different data structures we've got a similar kind of collection package and Java Java میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جاوا میں ہم اپنی چیزوں کو ارینج کرتے ہیں پیکجز کے فارم میں سو او ریلیٹڈ جتنی کلاسز ہیں ہم نے انہیں جاوا ڈاٹ او پیکج کا نام دے دیا سملرلی ویسی کلاسز جو کہ اسکیو کو ڈیٹا uh, بیس کو ایکسیس کرنے کے کام آتی ہیں ان کو ہم نے جاوا ڈاٹ اسکو میں آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا um, جیو آئی بیس کلاسز کو Java dot Java X dot swing اور اے ڈبلو ٹی جیسے پیکیجز میں اکٹھا کر دیا تو سملرلی یہ جو کچھ کلیکشنس ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے میں بہت ایک اسٹارٹ کی دو بیسک کلیکشنز لوں گا جو کہ آپ بہت فریکوینٹلی یوز کریں گے اپنے پروگرامس میں بھی اور ان میں سے ایک کلیکشن کو ہم آج کوڈ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ وہ کیا ہے کس طرح سے کام کرتی ہیں جاوا کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کلیکشنس کی تو دو تین ٹائپ کی کلیکشنز ہوتی ہیں سیکوینس بیسڈ کلیکشنز ہوتی ہیں you must be familiar with آرٹ آپ نے اریز کے ساتھ کام کیا ہوگا آپ نے ارے لسٹ کے ساتھ کام کیا ہوگا لنک لسٹ کے ساتھ کام کیا ہوگا جو کہ پھیلتی چلی جاتی ہیں سیٹ بیسڈ کلیکشنز ہوتی ہیں جس میں ہم یونیکنیس کو دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ایک سے زیادہ دفعہ اس کے اندر نہ آ جائے سملرلی ہمارے پاس اور کنٹینرز ہوتے ہیں میپ بیس کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں کی ویلیو پیئرس پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے شاید ہیش میپس یا ہیش ٹیبلس پہلے یوز کیا ہوں اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کلیکشن ہم خود سے بنائیں اسکریچ سے بلڈ کریں اور اس کے اندر جا کے کوڈنگ کریں اپنی سی پلس پلس میں ہم لینک بنانی اپنی ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں دیکھی ہوگی یوز بھی کی ہوگی جاوا کے اندر بہت ساری آلریڈی یہ ایگزٹ کرتی ہیں بنی بنائی ہیں سو ویل سی کہ ان کا یوز کیسے ہے اور یوز کرنے سے پہلے اس میں اپ کاسٹنگ ڈاؤن کاسٹنگ تھوڑی سی ہوتی ہے تو میں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں considered as your very small short کون مجھے یہ بتائیں کہ جاوا میں ڈاؤن کاسٹنگ ہوتی ہے یا اپ کاسٹنگ پیچھے اپنی اپنی کاپیز میں نہیں دیکھنا تو جاوا کے اندر کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیے اب کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ امپلیسٹ ہوتی ہے چھوٹی ٹائپ بڑی ڈیٹا ٹائپ میں خود ہی کنورٹ ہو جاتی ہے جبکہ آپ نے بڑی ڈیٹا ٹائپ کو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ میں لانا ہو تو اس میں آپ کو ایکسپلیسٹ کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے اریز کے اندر اور یہ جو لسٹ اور کلیکشن کی ہم بات کرنے چلے ہیں اس میں یہ کافی استعمال ہوگا تو اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا دو کلیکشن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ان کو دکھاؤں گا ایک ہے لسٹ اور دوسری ہے ہیش میپ ارے لسٹ جو ہے it's a sequence kind of a container آپ نے لنک لسٹ بنائی ہوگی لنک لسٹ میں آپ چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں آپ چیزوں کو ریموو بھی کر سکتے ہیں بیچ میں بھی کچھ چیزوں کو ریموو کر دیتے ہیں آپ کے پاس سائز کی جنرلی لمیٹیشن نہیں آتی تو ارے لسٹ جب میں ایک آلریڈی پری بلڈ لائبریری ہے ایک پری بلڈ کلاس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے آبجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سے اپنے آبجیکٹس ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے کہیں سے بھی ڈیلیشن بھی کر سکتے ہیں سملرلی ایک اور ہیش میپ پہ ہم بات کریں گے جہاں پہ ہم کی ویلو پیئرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں لسٹ کا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کو سلائڈ پہ تھوڑا سا انڈیکیٹ میں کروں جو ارے لسٹ کو جس طرح سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں list can grow over time اس کا مطلب ہے کہ the size of the list can change you can add in into add elements to it you can remove elements out of it جو کہ ہم ارے لسٹ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ایڈ جو ہمیں ایرے لسٹ میں کوئی ایڈیشن کرنے دیتا ہے we can also use the size method which tells about the size current size of the list in order to get an object out of array list we use the get method and we pass an index to this method as a parameter to tell our run time environment to our program کے کون سا آبجیکٹ ہم ریموو کرنے جا رہے ہیں سملرلی جو گیٹ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ گیٹ صرف ہمیں ایک آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے میں سے اس کو ریمو نہیں کرتا if you want to to some object out of then we have use that method تو یہ کچھ میتھڈ ہیں ایک جو میں بات یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جاوا کے اگر آپ کلیکشنز کی اسٹرکچر دیکھیں گے ڈفرینٹ کلیکشن کلاسز کو آپ یوز کریں گے جیسے ہیش میپ ہے ارے لسٹ ہے اور ڈفرینٹ کلاسز ہیں ان کو جو ویکٹر ہے اس کو جب آپ یوز کریں گے تو فائنڈ دیئر ایکسٹریملی سملر ایک جیسے میتھڈ ہر ایک میں ملیں گے ایڈ کا میتھڈ گیٹ کا میتھڈ اور اس کے اوپر آپ سی پلس پلس کی طرح کے آئیٹریٹرز آپ نے وہاں پہ سیکھے ہوں گے آئیٹریٹ کرنے کے لیے کلیکشن کو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیٹریٹر بھی یہاں پہ آ جائیں گے ہم کسی اسٹیج پہ اس کا بھی یوز دیکھ لیں گے سو so, ایک ہی طرح کے میتھڈ آلموسٹ آپ کو ہر کلیکشن کے اندر ملیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ ساری کی ساری جو کلیکشنز ہیں جو کہ آپ کے پاس کلاسز ہیں بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں انہوں نے ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا یہ انٹرفیس کیا ہے we are going to discuss about that in coming lectures maybe one اور ٹو لیکچرز لیٹر بٹ یہ سارے آپ کو بہت ہی ایک ہی طرح کے فیملی لگیں گے so let see how we can use an a array list how we can put an object into it and how we can remove an object out of it so let's code little bit example public class test array list یہ ہماری کلاس کا نام ہے اور اس کے اندر ہمارا ایک میتھڈ جو کہ ہمیشہ سے ہم لکھتے چلے آئے ہیں public static void main to create an list یہ نارملی آپ ہر اپنے ڈیٹا اسٹرکچر بیس جو بھی کلاس ہوگی اس کے ساتھ کریں گے you call the constructor of that class so array list اس کو ہم نے ایک ویریبل رکھ لیا نیو ارے لسٹ یہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر کال کر لیا ہے ارے لسٹ کے ویریبل کا نام ہم نے یہاں پہ اے ایل دیا ہوا ہے you can choose any name which is more appropriate یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس لسٹ رکھتے تھے تو شاید وہ زیادہ ایک اچھا نام ہوتا لیکن کیونکہ جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کنفیوز نہ ہو ڈفرنٹ چیزوں میں ہم نے یہاں پہ اس کا اے ایل ایک نام رکھتی ہے اب جب ہم اس میں اسٹوڈنٹ آبجیکٹس ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کریں گے اس کے لیے ہم تین اسٹوڈنٹس کے آبجیکٹس پہلے سے بنا لیتے ہیں اسٹوڈنٹ ایس ون ہے جو کہ ریپرزینٹ کرے ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ علی اور علی اس کا نام ہے ون اس کا آئی ڈی ریمبر ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنائی تھی جس میں یہ دو چیزیں تھیں اینڈ دیر از اندر اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جس کا نام ساد ہے and I D is two there is a third student object جس کا نام رضا ہے تھری اچھا اس ارے لسٹ میں when you want to add things تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کر رہے ہیں اے ایل ڈاٹ ایڈ اور اس کے تھرو چیزیں جو ہیں ہم اپنے آبجیکٹس جو ہیں وہ ارے لسٹ میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں ارے لسٹ کے اندر جب ہم نے ایک دفعہ چیزیں ڈال دیں تو ناؤ وی کین چیک کہ کیا یہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں سے ایک ایم ٹی کا میتھڈ ہم نے آپ کے سامنے یوز کیا ہے A L dot is empty it tells that the list contains some objects اور not If it doesn't contain any object, it will give us a false value. If it contains some objects, it will give us a true value. So based upon that size, ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک بولین لے کے array dot is empty so اگر ایئر لسٹ ایم ٹی ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا ایک ٹرو ویریبل ملے گا سو so اگر ٹرو ہے تو ہم نے پرنٹ کروا دیا array list is empty if it's false we have printed the size of the array list کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں اب ریئر لسٹ میں آبجیکٹس تو ڈال دیے نیکسٹ اسٹیج پہ یہ ہے کہ ہم اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس نکالیں کیسے تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوڈ دیکھنے سے پہلے یہاں پہ اپ کاسٹنگ اور ڈاؤن کاسٹنگ بہت ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہے کلیکشنس میں آپ نے جب اریز پڑھی تھی سی پلس پلس کے اندر یا اپنی دوسری کسی لینگویج میں تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ارے ایک ہی ٹائپ کے آبجیکٹ اسٹور کر سکتی ہے if you have created an array of employees اس ارے کی ٹائپ امپلائی ہے you can not add different other other objects into that maybe you can not add rectangle object rectangle class کے آبجیکٹس اس میں نہیں ڈال سکتے لیکن اگر آپ کی ایک ارے لسٹ کی ٹائپ ہے مے بی امپلائی تو آپ اس میں امپلائی کلاس کے آبجیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹیچر کلاس کے آبجیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں ریمبر ہم نے teacher class last time code کی تھی تو teacher is an employee due to that inheritance relationship ہم امپلائی رے کے اندر ٹیچر کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں امپلائی کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ارے ارے لسٹ لسٹ دیکھا ہے میں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ بنایا اور ارے لسٹ میں ڈال دیا ہم اسی ارے لسٹ میں ایک امپلائی آبجیکٹ بنا کے کے بھی ڈال سکتے ہیں ہم اسی ارے لسٹ اندر ایک شیپ کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ریکٹینگل کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹ آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ارے لسٹ میں یہ کیپیبلٹی کیسے ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے ارے لسٹ کے اندر اور جتنے بھی جاوا کی ساری کلیکشنز ہیں ان کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے جو یہ اپنے اندر رکھتی ہیں وہ ڈیٹا ٹائپ ہے آبجیکٹ ہم نے کہا تھا شروع میں جاوا جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ every Java class class by default from a known as object the big daddy class at the top اور یہ ساری چائلڈ کلاسز اس پیرنٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہوتی ہیں سو so اس کا مطلب ہے کہ امپلائی کلاس جو ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہا ہے اور جو ٹیچر کلاس ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس انہیریٹ کرے گی through employee similarly I have a producer class جو کہ امپلائی سے انہیرٹ کر رہی ہے وہ بھی انہیریٹ کرے گی آبجیکٹ کلاس سے so everything is an object similarly یہ جو ارے لسٹ اور باقی ہیش میپس اور دوسری کلیکشنز ہیں ان کے ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ڈیٹا ٹائپ جو ایکسیپٹ کرتی ہیں یہ وہ آبجیکٹ ہوتی ہے and since everything is an object so اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ ڈالنا چاہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اپنے اسٹوڈنٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا تو وہ تو آبجیکٹ ایکسیپٹ کر رہی تھی اس نے اسٹوڈنٹ کیسے ایکسیپٹ کر لیا اب کاسٹنگ امپلیسٹ ہوتی ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا so student class hierarchy میں نیچے آتی ہے آبجیکٹ کلاس اس کے اوپر آتی ہے سو اسٹوڈنٹ سے آبجیکٹ تک جانا ہو it's an up casting thing اور کیونکہ ارے لسٹ آبجیکٹ ایکسیپٹ کرتی ہے so if I try to add a student into and تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی if I try to add string into it وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی because string is also an اس طرح سے باقی ساری کلیکشن بھی یہی کام کرتی ہیں once we have the objects inside our is the next step to it کرنا ہو یا اس میں سے آبجیکٹس کو گیٹ کرنا ہو اس کے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا لسٹ کے اندر چیز کیا بن کے گئی امپلائی کلاس کا جو آبجیکٹ میں نے لسٹ میں ڈالا وہ کیا بن کے گیا لسٹ کے اندر ایک آبجیکٹ آبجیکٹ کلاس کا ممبر بن کے اسٹوڈینٹ کلاس کو ڈالوں گا ریئلسٹ کے اندر کیا بن کے جائے گا آبجیکٹ بن کے اندر جا اس لیے رہا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے بیکاز اب کاسٹنگ ہو رہی ہے جب وہاں سے باہر نکالوں گا تو مجھے واپس کیا چیز کرے گی ریئلسٹ نے سب چیزوں کو کیا اسٹور کیا ایز این آبجیکٹ اب مجھے واپس کیا کرے گی آبجیکٹ واپس کرے گی آبویسلی جو چیز وہ اسٹور کر رہی ہے وہی چیز وہ مجھے واپس کرے گی لیکن میں تو ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے واپس ملا ہے آبجیکٹ وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اصل میں کلاس کا آبجیکٹ ہے لیکن اب کاسٹ ہوا ہوا ہے اس کی کیا مجھے کرنی پڑے گی ڈاؤن کاسٹنگ تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں اس آبجیکٹ کو اوریجنل اسٹوڈنٹ کلاس میں مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا اور کیونکہ آبجیکٹ کلاس آر آر کی میں اوپر تھی اسٹوڈنٹ کلاس آر آر کی میں نیچے تھی تو یہ ڈاؤن کاسٹنگ ہے اور ڈاؤن کاسٹنگ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایکسپلسٹ ہوتی ہے بتا کے کرنی پڑتی ہے ادروائز جاوا کا compiler it would stop and will see کہ بھائی یہ it's an you can not do this so ہم جاوا کے کمپائلر کو بتائیں گے کہ we are deliberately going to down cast اور ہم اس کو صحیح کاسٹ کر رہے ہیں سو سلائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک لوپ یوز کی ہے for int to zero I less than A dot size جتنی بھی کلیکشنز ہیں you get size method with these collection جو کہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اس ارے لسٹ میں اس وقت کتنے آبجیکٹس ہیں سو اس ارے لسٹ میں آبجیکٹس اس وقت تین ہیں تو dot size will return as three value اور لیس دین ہم اس لیے گئے ہیں because we are using zero based indexing object one resides at index zero object two at at resides index one and object three at resides at index two so ہم نے اپنی ارے کو چلایا اپنی فال لوپ کو چلایا زیرو سے لے کے اس جگہ تک اس انڈیکس تک جہاں پہ ارے لسٹ میں آبجیکٹس ہیں اور ہر دفعہ اس کو پلس پلس کر دیا اب آپ دیکھیں کہ میں ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکال رہا ہوں A L dot get I پہلی دفعہ آئی کی ویلو ہے زیرو اور یہ مجھے فرسٹ آبجیکٹ دے دے گا جو یہ چیز مجھے واپس کرے گا وہ ایک آبجیکٹ کلاس کا ممبر ہوگی جو ہماری سپر کلاس ہے سب کلاسز کی سپر کلاس جو ڈیفالٹ سپر کلاس ہے آبجیکٹ کلاس وہ اس کا ممبر ہمیں ریٹرن کرے گا تو اس کو اگر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یوز کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے مجھے اس کو ڈاؤن کاسٹ کرنا پڑے گا اور ڈاؤن کاسٹنگ ایکسپریسٹ ہوتی ہے سو وٹ آئی ڈو از اور اب میں اس کا پرنٹ میتھڈ کال کر سکتا ہوں ادروائز مجھے یہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی سو so, آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ارے لسٹ تھی اس ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ایڈ کرنے جاتے تھے اسی ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ریموو بھی کر سکتے ہیں اس میں سے آبجیکٹس گیٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرتے ہوئے there is no problem it will do it automatically for you صرف نکالتے ہوئے اس کو اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کریں تاکہ اس اپروپریٹ ٹائپ کے آپ میتھڈ اور باقی چیزوں کو یوز کر سکیں یہ ہمارے پاس ارے لسٹ ہے اس کو ہم یوز کریں گے ارے لسٹ کے سائز کے بارے میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے یہ خود ہی بڑھتی جائے گی اگر آپ اس میں سے چیزیں نکالیں گے یہ خود ہی شرینک ہو جائے گی بیچ میں سے کوئی چیز نکال لیں گی اپنے انڈیکسز کو آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کر لے گی اب اس کو جو ہم نے کلاس بنائی ہے اس کو ذرا ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آؤٹ پٹ ویسی آ رہی ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں سو ہم وہی ہمارا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کمانڈ پرامپٹ اور اس پہ ہم نے جاوا سی اپنی کلاس کا نام دے کے اس کو کمپائل کیے ہیں and then we are running it تو آپ دیکھیں کہ ریلسٹ میں جو ہم نے سائز پرنٹ کروایا تھا وہاں پہ ویلیو آ رہی ہے تھری کیونکہ اس میں تین آبجیکٹس ڈالے تھے اور اس کے بعد ہم نے جب فال لوپ کے تھرو ارے لسٹ سے چیزیں نکالی تھیں تو ہم student name Ali roll number one آ رہا ہے then student name Saad roll number two and student name Raza roll number three ہمارے سامنے آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہم نے ارے لسٹ میں ڈالی تھیں اور ارے لسٹ سے نکال کے آپ کو دکھا دی ہیں ایک دوسرا ڈیٹا اسٹرکچر جو کہ آپ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں دیٹ از ہیش ٹیبل اور جاوا میں یہاں پہ ہم اسے as a hash map use کریں گے میپس اور ٹیبلس جو ہیں یہ کی ویلیو پیئرس کے اوپر کام کرتے ہیں سو فاسٹ ریٹریول ہوتا ہے یو ہیو ون کی اور اس کے اگینسٹ آپ کو ویلیو دے دیتے ہیں very similar to your databases جہاں پہ for every record you have a primary key and that primary key helps identifying that record so hash map دو چیزیں آپ سے لیتا ہے ہر چیز کے بارے میں جو بھی آپ اس میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ دو چیزیں ہمیشہ لے گا ایک کی اور ایک ویلو کی وہ چیز ہوگی جس کی بیسس پہ آپ ریٹریول کرنا چاہ رہے ہو جس کی بیسس پہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اور ویلو وہ چیز ہوگی جو کہ آپ کا اوریجنل آبجیکٹ تھا فار ایگزامپل اگر میں اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اسٹور کرنا چاہ رہا ہوں تو مے بی اسٹوڈنٹ آبجیکٹ جو ہے یہ میرا ویلو ہوگا اور جو آئی ڈی ہے اس اسٹوڈنٹ کی that would be my key اور آئی ڈی کی بیسس پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سرچ کر سکتا ہوں اگر میں فون نمبر کی بیسس پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں نیم کی بیسس پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو maybe name is the so hash map is one data structure which we will use extensively آگے جا کے جب میں تھوڑی سی آپ کو آر ایم آئی سکھاؤں گا make a chatting server so اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہیش میپ ہمارا کتنا کام آسان کر رہا ہے تو ہیش میپ ہم تب وہاں پہ یوز کر کے دیکھیں گے ابھی تھوڑی سی اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں public class test hash map اور اس میں جس سے میں نے آپ کو پچھلی ارے لسٹ کی سلائڈ میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس array list A L equals to new array list تھی وہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر کال کیا تھا یہاں پہ hash map H to new hash map اچھا اب مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ہیش میپ کا کنسٹرکٹر مجھے نہیں پتا ریلس کا کنسٹرکٹر مجھے نہیں پتا میتھڈس مجھے نہیں پتا میں کیا کروں اس کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ڈاکیومنٹیشن یوز کرنا سکھائی تھی اس کے آپ ذرا ٹاپ پہ دیکھیں جاوا ڈاٹ یوٹل ہم نے ایک پیکج امپورٹ کیا ہوا ہے ہیش میپ اس کے اندر مل جاتا ہے ہیش میپ کے اندر وہاں سے اگر آپ اس پیکج پہ جائیں اور ہیش میپ کی ڈاکیومنٹیشن پہ جائیں تو will find this hash map method اس میں کس طرح سے آپ چیزیں ڈال سکتے ہیں کس طرح سے چیزیں آپ ریموو کر سکتے ہیں گیٹ کر سکتے ہیں so we have created an object of hash map we have call that object H and then we again we have created three student objects S one S two S three اور اس میں ہم نے uh, علی ساز رضا جو پچھلی اگزامپل میں تھے وہی تین آبجیکٹس دوبارہ بنا لیے نا we are going to put these objects inside our hash map so H dot put جو ہے یہ ہمیں ویلو ڈال دیتا ہے ہمارے ہیش میپ کے اندر ہیش میپ کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی ہم انسرشن کریں گے تو جو آبجیکٹ آپ انسرٹ کر رہے ہو اس کے لیے ساتھ ساتھ you have to describe a key اس وہ کی یوز ہوگی اس کو فاسٹ ریٹریو کرنے کے لیے کوکلی ریٹریو کرنے کے لیے اینڈ remember that that key is also an object اس کو آپ ڈیٹا ٹائپ نہیں دے سکتے اٹس اگین این آبجیکٹ یہاں پہ ہم نے جو کی رکھی ہوئی ہے that is one it's a string object so ہم نے ون کے اگینسٹ اسٹوڈینٹ جو علی تھا اس کا آبجیکٹ اسٹور کر دیا بیکاز اس کی آئی ڈی ون تھی آپ یہاں پہ ون دوسرا بھی کوئی بھی ون فگرس میں دے سکتے ہو ڈیجٹس میں دے سکتے ہو نمبرس میں دے سکتے ہو جس طرح سے بھی آپ کی رکھنا چاہتے ہیں سارے again for two we have an other student اس نے ہے سات اور اس کا آئی ڈی ٹو ہے اینڈ فار سکس ایک ڈفرنٹ کی کے لیے ہم نے ایک نیا اسٹوڈینٹ رضا اس میں ڈال دیا ہے یہ تین اسٹوڈینٹس ہمارے میپ کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ ہم فاسٹ ریٹریو کر سکتے ہیں کیز کے تھرو ہیش میپ کا بھی آپ سائز اسی طرح سے لے سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے رے لسٹ کا سائز لیا تھا سو یہ کوڈ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی رے لسٹ کی دفعہ میں دیکھا ہے لسٹ کے لیے یہ کوڈ آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس لیے am not going to do it again اب باٹم پہ ذرا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اب ہم ہیش میپ سے چیز نکالنا چاہتے ہیں remember when we were array list we had to go we have to search the entire array list اور لوپ کے through we kept on iterating over getting array list cast appropriate use یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارا ریٹریول کتنا آسان ہے سنس we have the key against every object for it written H dot get to to جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ آبجیکٹ دے دو جس کو میں نے ٹو کی کے اگینسٹ اسٹور کیا تھا اور میرے پاس یہاں پہ وہ آبجیکٹ آ جائے گا اگین جب میں کلیکشن میں سے چیز نکالوں گا تو وہ مجھے ملے گی in the form of object object class اس کو مجھے اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کرنا پڑے گا اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں میں نے جس میں اس کو یہاں پہ کاسٹ کیا ہے دیٹ از اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ میں اس کو کاسٹ کیا اس کا ریفرنس ایک ویریبل ایس میں رکھ لیا اب میرے پاس یہ آ گیا اب میں ایس ڈاٹ پرنٹ کروں گا تو میرے پاس کیا پرنٹ ہوگا یہاں پہ میرے پاس سات پرنٹ ہونا چاہیے بیکاز ٹو کے اگینسٹ سات کی ویلیو اسٹور تھی سو so, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے جاوا ٹیسٹ ہیش میپ ہم نے کلاس ون کی اور آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ رہی ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ ابھی ڈسکس کی ہے کلیکشنس تو ہم نے دیکھ لیں بہت ساری اور بھی چیزیں کی ہیں پچھلے تین چار لیکچرس میں ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی سیکھی جو آپشن پین کے تھرو ہم نے کلیکشنس کے ساتھ کام کیا ہے ہم نے کلاس بنانی سیکھی تھوڑی سی آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ کی انہیریٹنس کر کے دیکھی جیسے میں نے کلاس اس لیکچر کے سٹارٹ میں وعدہ آپ سے کیا تھا کہ آج ہم اس کو کوڈ کر کے لائیو کوڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سارا کام اکٹھا ہم نے کرنا ہے so we are we are trying to put it all together for you an example in problem اس پرابلم کے میں بتاتا چلوں کہ ہم اس میں کیا کریں ہم ایک ایڈریس بک بناتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی اگر کمپیوٹرز پہ ہیں تو ساتھ اپنے نوٹ پیڈ اور کمانڈ پروم کھو لیجیے میرے ساتھ کوڈ کیجیے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں take out your copy pencil and try to code it problem میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہم ایک ایڈریس بک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم اپنے ڈفرینٹ پرسنس کی انفارمیشن رکھیں گے اپنے دوستوں کے لیے ایڈریس بک آپ اپنے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں اس ایڈریس بک کو ابھی ہم اس کا ایک پارٹ بنائیں گے نیکسٹ لیکچر میں جب ہم فائل آیوگ کر لیں گے تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں گے جو ہم اپنے دوست سے ریلیٹڈ انفارمیشن رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم دو تین ایٹریبیوٹس رکھ سکتے ہیں you can add as many attributes as you want after now ہم نیم رکھ لیتے ہیں ایڈریس رکھ لیتے ہیں فون نمبر رکھ لیتے ہیں سو یہ دو تین ایٹریبیوٹس ہم اپنے دوست کے لیے رکھ لیتے ہیں جو کہ ہم اسٹور کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایک ایڈریس بک میں اسٹور کریں گے اور دین وی پرفارم ہم کچھ پروگرامنگ کریں گے جو کہ بیسک فنکشنز پرفارم کر سکے جیسے ایڈ ہے ایک نیا پرسن کی انفارمیشن ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں if you want to delete someone's information if you want to search for someone some particular information any information of your friend تو اور ایگزیکٹ یہ کچھ فنکشنز ہیں جو کہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے آپ اور میں آج اکٹھے تھوڑی سی کوڈنگ کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کے لیے میں ایسا یہ کرتا ہوں کہ پرابلم تھوڑی سی ہم سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں so you you can be aware of it تھوڑے سے شارٹ نوٹس لے لیجیے تاکہ آپ میرے ساتھ اس کو کوڈ کر سکیں تو جو ہم اپنے ڈریس بک بنانا جا رہے ہیں اس میں ہم اپنے دوست کا name address and phone number store کر رہے ہیں اور فیچر جو ہم دے رہے ہیں that is add delete search and exit name کی بیسس پہ سرچ کر رہے ہیں ایڈ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے یہ جو سارے کے فیچرز ہیں ہم ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو ہم نے طریقہ دیکھا ہے جو آپشن پین والا اس کو ہم یوز کریں گے تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں کہ اس پرابلم کو جو ہم نے سالو کرنا ہے اس کی ہماری اپروچ کیا ہوگی ہم ایک کیونکہ ہم نے ایک پرسن کا ڈیٹا سیو کرنا ہے تو یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس کا جو فائدہ ہم اٹھاتے ہیں وہ یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیٹا ٹائپ آلریڈی لینگویج میں ایگزٹ تو کرتی نہیں so why not create our own data type and call it person so person کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں and we call it person class اور اس میں ہم نیم ایڈریس فون نمبر یہ ویریبل ڈیفائن کر دیں گے اپروپریٹ کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیں گے and then we create a new class known as address book address book کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں کے ہم انفارمیشن اپنی ایڈریس بک میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرسن ایک نہیں بلکہ پرسن کئی ہیں آج ہی ہم نے سیکھا ہے کہ ہم ارے لسٹ کے اندر we can add as many objects as we want so ہم ایک ارے لسٹ بنا لیں گے اور اس کے اندر جیسے جیسے ہم انفارمیشن ایڈ کرنی ہوگی وہ انفارمیشن اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے سو ایڈریس بک کلاس ہمیں وہ بیسک فنکشنالٹی پرووائڈ کرے گی جو ہم یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں that is add delete search exit and then ہم ایک اور مین کلاس بنا لیں گے جو کہ ہمارے مینیو کا کام کرے گی جہاں سے ہم اس کو رن کر سکیں گے سو so, uh, اگر آپ ریڈی ہیں تو we are going to start coding now so یہ جو اب ہم آپ کے ساتھ کوڈنگ کرنے لگے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا پرانا دوست نوٹ پیڈ جس میں ہم ابھی تک ساری اپنی کوڈنگ کرتے ہیں ایک کلاس بناتے ہیں جیسا ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ ہم ایک پرسن کلاس بنائیں گے اور وہ پرسن کلاس جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن رکھے گی دوستوں کی اس کلاس کو ہم پرسن بھی کہہ سکتے ہیں پرسن انفو کہہ دیتے ہیں جو آپ کا دل چاہے نام رکھ سکتے ہیں but name should always be meaningful اس میں ہم نے ڈیسائڈ یہ کیا تھا that will have three different variables ایک ہم نے کہا تھا نیم کے لیے ایک ایڈریس کے لیے اور ایک فون نمبر کے لیے so let's keep all as a string variables string name ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اور uh, یہاں پہ میں تھوڑا سا بیکاز آف ٹائم لمیٹیشنس ان کو پرائیویٹ نہیں ڈکلیئر کر رہا so that I can access them without using getters and setters آپ جب اس کو کوڈ کریں تو do use private it's a bad programming جو ہے but due to time constraints ہم ذرا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مینج کر رہے ہیں اسٹرینگ نیم دیا اسٹرینگ ایڈریس آ گیا اینڈ دیر از اندر string known as phone number so once we have done with declaring variables the next step is to write a constructor for this class public person info the name of the constructor should be same as that of the name of the class اور اس کو اب ہم تین کوئی دے دیتے ہیں ویریبلس جو کہ ہم اسائن کر سکیں اپنے کلاس لیول ویریبلس کو تین پیرامیٹرس یہاں پہ ہم پاس کر دیتے ہیں اور ان تینوں پیرامیٹرس کے تھرو جو ہم نے ویلیوز دینی ہے وہ ہم ان کو اسائن کر دیتے ہیں تو نیم کو ہم نے این کی ویلیو دے دی ایڈریس کو جو ایڈ پیرامیٹر پاس ہو رہا تھا وہ ویلیو دے دی اور فون نام کو ہم نے پی نام کی ویلیو دے دی اس کلاس کو ہم سیو کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ اب تک فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ جب ہم کلاس کو سیو کرنے جاتے ہیں تو کلاس کا نیم وہی ہونا چاہیے جو کہ میری اس کلاس کا نام ہے جو کہ پبلک ہے سو so, فائل کا نیم بھی میں نے پرسن انفو رکھا یہ جو ڈبل کوٹس میں نے ڈالے ہیں اس لیے ڈالے ہیں کہ جو نوٹ پیڈ ہے اگر اس کو فائل ایکسٹینشن اسی طرح میں دوں گا تو dot T X T file extension لگا دے گا سو یہاں پہ میں نے ڈبل کوڈ ڈال کے اس کو فورس کیا ہے کہ فائل ایکسٹینشن وہی رکھو جو کہ میں دے رہا ہوں یعنی کہ Java so person info dot Java ہم نے کلاس بنائی اور اس کو سیو کر دیا تھوڑی سی چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں exactly وہی کوڈنگ کنوینشن فالو کر رہا ہوں جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھیں پرسن انفو کے اندر پی کیپٹل میں ہے اسی طرح آئے کیپ میں ہے ہم نے کہا تھا کہ کلاس ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ ہوگی اور جیسے جیسے نئے ورڈ آئیں گے وہ بھی کیپٹل میں ہوں گے سملرلی یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فون نمبر جو ایک ویریبل ہے اس میں پی اسمال ہے اور این کیپیٹل ہے again it was discuss that for variable and method name ہم جو ہے اس کو کیمل کیس رکھیں گے اسٹارٹ ہم اسمال سے لیا کریں گے اور جیسے جیسے نئے ورڈ آئیں گے ان کو ہم کیپس میں کرتے چلے جائیں گے کلاس کو بنانے کے بعد اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کے لیے یہ ہمارا کمانڈ پرومٹ ہے جہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں so Java person info dot Java so Java compiler جب رن اس وقت جاوا کمپائلر رن ہو رہا ہے اور وہ جاوا آپ نے جو سورس فائل دی تھی اس کو کمپائل کر رہا ہے اس وقت جو ہم نے فائل بنائی ہے it was a very simple class میں کوئی خاص کوئی بھی ایرر نہیں آیا اس کو ہم جب چلائیں گے تو یہ چلے گی نہیں because it doesn't have any main method remember last class میں ہم نے جو کچھ کامن ایررز ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اکثر آپ کو یہ والا ایرر آنے کا چانس ہے جس میں آپ یہاں پہ یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ اس کلاس کو چلانے کی کوشش کریں تو یہاں پہ آپ کو کہہ دے گا کہ نو سچ میتھڈ ایرر کیونکہ اس کلاس میں کوئی مین میتھڈ ایگزٹ ہی نہیں کرتا ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک پرسن کلاس بنائی جو کہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے ایک نیا نئی کلاس ہے اس کے ہم آبجیکٹس بنا کے اسٹور کر سکتے ہیں ان کی ویلیوز اپنے پاس اور یہ ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہیں جن کے نام اپنے ڈریس بک پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ سارے ان آبجیکٹس کی ویلیوز کو اسٹور کرے گی اپنے پاس رکھے گی تھوڑی سی چیزیں میں دوبارہ آپ کو بتاتا چاہوں تھوڑی سی میں لبرٹی لے رہا ہوں ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے کہ چیزوں کو ذرا شارٹ فارم میں کر رہا ہوں it's not a good programming practice that I am not using private variables over here you should use private variables multiple constructors بھی آپ دے سکتے ہیں so I am doing a minimum amount of coding تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ چیزیں دیکھ لیں اب ڈیٹا ٹائپ تو بنا لی جو کہ ڈیٹا اسٹور کرے گی آئیے ذرا اپنی ایڈریس بک کلاس بناتے ہیں جہاں پہ ہم اس ڈیٹا ٹائپ کا یوز کر سکتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں ایڈریس بک ابھی تک ہم اپنی ساری کوڈنگ نوٹ پیڈ میں کر رہے ہیں لیکن جیسے ہم آگے جائیں گے کوئی نہ کوئی آئی ڈی ای یوز کریں گے اس کوڈنگ کو کرنے کے لیے لیکن نوٹ پیڈ شروع میں کسی بھی لینگویج کا سینٹیکس سیکھنے کے لیے بہت ایک اچھا ایڈیٹر ہے کیونکہ آپ کو سب کام خود کرنا پڑتا ہے تو وہ کافی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں سو یہاں پہ اس ایڈریس بک کے اندر جیسا کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایڈریس بک میں بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن ہوگی so it should contain some kind of a collection وہ کلیکشن ارے بھی ہو سکتی ہے اور ابھی جو ہم نے بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز جو ڈسکس کیے ہیں رے لسٹ اور ہیش میپ ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم ارے لسٹ ایک بنا لیتے ہیں اپنی اور ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں ایڈریس بک کا کنسٹرکٹر بناتے ہیں اور اس کنسٹرکٹر کے اندر ہماری جو پرسنس کی لسٹ تھی اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں رے لسٹ کا کنسٹرکٹر کال کرنا پڑے گا جو کہ ہم نیو رے لسٹ کر کے کال کر سکتے ہیں ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رے لسٹ جو ہے وہ جاوا کے یوٹل پیکج کے اندر ہے سو ہم Java dot util dot star import کر لیتے ہیں ڈاٹ اسٹارک جو ہے یہ اوور آل ہمارے پروگرام کا سائز نہیں بڑھاتا because it is just describing the path کہ کہاں پہ جا کے یہ کلاس فائلس کو سرچ کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ اوور آل ہمارے ساری کلاسز کا ہم دے دیں یا کسی ایک کلاس کا اسپیسیفکلی کہہ دیں وہاں پہ ہمارا سائز کو اوور آل پروگرام کے سائز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہم نے بنا دیا اب ہم ایک ایڈ کا فنکشن بناتے ہیں جو کہ اس ارے ایڈریس بک کے اندر ہمارا ڈیٹا ایڈ کر سکے so public void add person کے نام دے دیتے ہیں ہم اپنے فنکشن کو جب ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ایک کام ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ اس ایڈ پرسن والے میتھڈ کو پیرامیٹرس بھی پاس کیے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم ان پٹ لے سکتے ہیں to keep things simple at this point ہم ایڈ پرسن کے اندر ہی اپنی ان پٹ لے لیتے ہیں ان پٹ یہ ہم ان پٹ آؤٹ پٹ اور فنکشنالٹی کو مکس کر رہے ہیں جب آگے جا کے آپ ڈیزائن پڑھیں گے تو مے بی یہ ایک اچھی پریکٹس نہ سمجھی جائے بٹ اگین اس اسٹیج پہ ہم صرف اپنا لینگویج کیا سینٹیکس تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی آپشن پین کو ہم یوز کر کے اپنی ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے import javax dot swing کا پیکج کیونکہ اس کے اندر سے ہمیں جے آپشن پین کی کلاس اویلیبل ہوگی J option pane dot show input dialog اور اس میں ہم میسج دے دیتے ہیں enter name of the person اس کی جی آپشن پہ and dot show input dialog کی ریٹرن ٹائپ ایک اسٹرینگ ہوگی اس کو ہم نیم کہہ دیتے ہیں اور اس کو اس میں رکھ لیتے ہیں سیکنڈلی ہم ایڈریس کی ویلو لیتے ہیں اپنے یوزر سے اس کو ایڈریس کہہ دیتے ہیں اور enter name of the person کی بجائے ایڈریس آف دا پرسن کا میسج دے دیتے ہیں تھرڈ لیول پہ ہم اس کا فون نمبر اسٹور کر لیتے ہیں سو فون نمبر جب ہم اسٹور کر رہے ہیں تو ہم ویریبل کا نام فون نام رکھ لیتے ہیں اور یوزر کو ایک اپروپریٹ میسج دے دیتے ہیں یہ تین ویلوز جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پرسن کلاس کا آبجیکٹ بنائیں because that object contains all three values of name address and phone number so ہم نیو پرسن کرتے ہیں اور اس کو نیم ایڈریس اور فون نمبر کا جو ویلوز ہم نے گیٹ کیے ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں یہ پرسن کلاس کا آبجیکٹ تو بن گیا یہ ایک پرسن کا ڈیٹا ہے ہم نے اپنے باقی سارے فرینڈس کا ڈیٹا کہاں رکھا ہوا ہے یا یہ سارے آبجیکٹس کہاں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے آبجیکٹس ہماری جو پرسنس کی لسٹ ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو ٹاپ پہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے یہ ہم نے اسی پرپز کے لیے بنائی تھی تاکہ ہم اس میں اپنے سارے کے سارے آبجیکٹس پرسن کلاس کے اسٹور کر سکیں جب بھی کوئی نیا پرسن ایڈ کریں گے یہ سارا کام ہوگا ایک نیا پرسن کلاس کا آبجیکٹ بنے گا اور وہ آبجیکٹ رے لسٹ کے اندر اسٹور ہو جائے گا یہ رے لسٹ گرو ہوتی جائے گی تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کو یہاں پہ اپنی ارے لسٹ میں اسٹور کر دیتے ہیں پرسنس ڈاٹ ایڈ اور اس میں یہ آبجیکٹ اپنا ڈال دیتے ہیں ایک چیز جو میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں کہ میں نے بار بار آپ کو کچھ پرسن کلاس کا آبجیکٹ کہی I mean to see this person info class جو کہ ہم یہاں پہ ہم نے یوز کی ہے سو پرسن انفو پرسن ایک ہی چیز اس کو کنسیڈر کریں سو جاوا سی ایڈریس بک ڈاٹ جاوا کر کے جب ہم نے اس کو کمپائل کر لیا تو یہ ہمارے پاس کمپائلڈ فارم میں ہماری کلاس آ گئی ہے تو ابھی ہماری کلاس جو بنی ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک پرسن انفو کلاس کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس کو اپنی ارے لسٹ میں ڈال دیا ہے ڈاؤن کاسٹ یہاں پہ اپ کاسٹنگ ہوئی ہے ہماری کیونکہ پرسن انفو ارے لسٹ جو ہے it only the objects of type class object لیکن اس نے پرسن انفو کا آبجیکٹ بھی اس لیے ایکسیپٹ کر لیا because person info is an object person every Java class by default average from the object class یہ چیز ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جو نیکسٹ لیول پہ ہم فنکشن بنانا چاہتے ہیں that is a search function search function پہ ہم نیم دیں گے اور وہ ہمیں سرچ کر دے گا جو اس کی ٹیکنیک ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یا یوز کریں گے وہ یہ کریں گے کیونکہ ریئلسٹک سیکوینشل ڈیٹا اسٹرکچر ہے ایک سیکوینس میں آبجیکٹس ہمارے اسٹور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کریں گے یہ کہ اس پہ آئٹریٹ کریں گے اپنی پوری پرسنس کی لسٹ پہ اور ون بائی ون کر کے ہر آبجیکٹ کو نکالیں گے ایکسٹریکٹ کریں گے جب آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہوں گے تو that is the point of down casting آپ ایکسٹریکٹ کریں گے آبجیکٹ کو اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کریں گے and then you compare the given name with the name stored in that object اگر وہ دونوں نیم میچ کرتے ہیں تو ہم اس کو پرنٹ کرا دیں گے یا اس کو جس طرح سے بھی ہم نے ڈسپلے کرانا ہوگا وہ کروا دیں گے تو اس کو ذرا کوڈ کرتے ہیں person class person info class میں آپ کے سامنے ذرا لے کر آیا ہوں کیونکہ اس کلاس کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک پرنٹ کا فنکشن ہم یہیں پہ بنا دیتے ہیں جس کے تھرو ہم اس کو ڈسپلے کرا سکیں public void print person info اور فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو کانسول پہ پرنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو جیو آپشن پین کے تھرو بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جیو آپشن پین ہی یوز کر لیتے ہیں جیو آپشن پین کا ہم شو میسج ڈائلگ یوز کر سکتے ہیں شو میسج ڈائلاگ جو ہے آپ کئی دفعہ استعمال کر چکے ہوں گے اس میں پہلا آبجیکٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا نل جاتا ہے اس کی ابھی ہم کوئی ریفرنس نہیں دے رہے اس کے علاوہ سیکنڈ اسٹیج پہ وہ میسج ہوتا ہے جو کہ ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہوں تو ہم اپنے یوزر کا جو بھی فرینڈ تھا جس کا ہم نام دیکھنا چاہ رہے تھے نیم پرنٹ کر دیتے ہیں اس کا ایڈریس پرنٹ کر دیتے ہیں اور اس کا فون نمبر پرنٹ کر دیتے ہیں ان میں اسپیسیز دے دیتے ہیں اور کولنس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ویزیبل آپ کے سامنے اچھے طریقے سے ہو جائیں right so once we done this the next step is to compile this this. ہمارے سامنے ایک ایرر آیا ہے ایرر کیا ہے کہ ہم نے نیم کی بجائے یہاں پہ این دے دیا ہے اور ہمارے ویریبل کا نام تھا نیم ذرا اچھی بات ہوتی ہے کئی دفعہ ایرر آنا ایرر کو دیکھیں کہ کین ناٹ ریزالو سمبل اس کو پتہ ہی نہیں کہ ڈسکس کیا تھا تو اس کو جا کے ہم اپنے نیم کا ویریبل اسائن کر دیتے ہیں اینڈ اٹ شوڈ کمپائل تو یہ ہماری پرسن انفو کلاس کمپائل ہوگی اب ذرا ہم ایڈریس بک کی کلاس میں جاتے ہیں اور اپنا سرچ فنکشن بنا دیتے ہیں سرچ کے فنکشن کو ہم ایک نیم پاس کریں گے اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جس پرسن کا نیم یہی والا نیم ہو وہ اس کی جو بھی انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ پرنٹ ہو جائے تو پرسنس ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے رے لسٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جیسا بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اس رے لسٹ کو آپ کو کرنا پڑے گا آئی رے لسٹ کا ہماری نام ہے پرسنس یہ کیسے پتا چلے گا اس کا سائز کیا ہے ہر رے لسٹ کے ساتھ یا کلیکشن کے ساتھ آپ کو ایک سائز کا میتھڈ ملے گا جو کہ اس کا سائز بتائے گا تو یہ ہم نے اپنی لوپ کی جس میں ہم اپنے پرسنس ڈاٹ سائز تک اس کو اٹریٹ کریں گے اور ایک ایک آبجیکٹ کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں اریلس میں سے آبجیکٹ نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کا گیٹ میتھڈ یوز کرتے تھے اور گیٹ کو انڈیکس پاس کر دیتے ہیں تو جب آئی کی ویلیو زیرو ہوگی زیرو انڈیکس پہ پڑا ہوا آبجیکٹ آ جائے گا جب آئی کی ویلیو ون ہوگی اس پہ پڑا ہوا آبجیکٹ آ جائے گا اب یہاں پہ جو ہمیں چیز واپس مل رہی ہے that is an object so it's a time for down casting جو آبجیکٹ مل رہا ہے اس کو اس کی اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کرنا ہے تو اپروپریٹ ٹائپ ہے ہماری پرسن انفو پرسن انفو میں ٹائپ اس کو کاسٹ کرتے ہیں اور پرسن انفو ٹائپ کے ایک ویریبل میں اس کا ریفرنس اسٹور کر لیتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد اب جو یوزر نے ہمیں نیم دیا ہے اس کی ویلیو ہم اس پرسن کلاس کے نیم سے میچ کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگی کہ پرسن کلاس کے اندر ہم نے ایک نیم کا ویریبل ڈیفائن کیا تھا اس نیم کے ویریبل کے ساتھ ہم نے ایکولس کا میتھڈ یوز کر کے اسٹرینگ کلاس کا ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹرینگ کو جب آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو کبھی بھی ڈبل ایکولس ٹو یوز نہیں کرنا بلکہ ایکولس کا میتھڈ یوز کرنا ہے کیونکہ ڈبل ایکولس ایڈریسز کمپیئر کرتے ہیں کانٹینٹس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوتا اب اگر دونوں نام اکول ہیں تو اس کا مطلب ہی وہ آبجیکٹ ہے جس کو ہم سرچ کرنا چاہ رہے تھے تو P dot print person info یہ میتھڈ ابھی ابھی ہم نے لکھا ہے اس میتھڈ کو ہم کال کر لیتے ہیں اور یہ ہماری پاس انفارمیشن پرنٹ ہو جائے گی تو جتنے پرسنس کا نام وہ نام ہوگا جو کہ ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے میسج باکس کی فارم میں ہمارے سامنے پرنٹ ہو جائیں گے یہ ہمارا سرچ کا فنکشن ہے اس کو ہم کمپائل کر کے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کمپائل ہو گیا ہے ہمارے پاس ایک ایڈریس بک کی کلاس آ گئی جس میں اب سرچ کا فنکشن بھی بنا لیا ہے اور ہم نے ایڈ کا فنکشن بھی بنا لیا ہے ایک اور فنکشن کا ہم نے ذکر کیا تھا ڈیلیٹ کا فنکشن کا ذرا آپ اس وقت سوچیں کہ وہ کیسے بنے گا نیم کے بیسس پہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ یوزر میرا نام دے اور میں اس نام کے پرسنس کی انفارمیشن اپنی ایڈریس بک میں سے ڈیلیٹ کر دوں تو بالکل اسی طرح سے وہ کام کرے گا جس طرح سے سرچ کا فنکشن ہے کہ ایک ایک کر کے ہم آئیٹریٹ کر کے ریلسٹ میں سے آبجیکٹس ریٹریو کریں گے کاسٹ کریں گے اور ان کے نیمز کو کمپیئر کریں گے اس نیم سے جو کہ ہمیں ایز اے پیرامیٹر ملا ہے اور اگر وہ دونوں نیم میچ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو سرچ کا فنکشن ہے اس صاحب کی انفارمیشن پرنٹ کر دیا ہے اس کیس میں ہم ان کی انفارمیشن ریموو کر دیں گے اور اس کام کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ارے لسٹ کا میتھڈ ڈاٹ ریموو جو ہے وہ کال کر لیں گے اور اس کی انفارمیشن ریموو ہو جائے گی اس کو ذرا جلدی سے کوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کوڈنگ میں ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اسپیشلی مجھے تو بالکل ایفرٹ خاص نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں کاپی پیسٹ کر سکتا ہوں اگر آپ بھی کمپیوٹرس پہ بیٹھے ہیں تو you can do the copy paste thing اور اگر کمپیوٹرس پہ نہیں بیٹھے تو آپ اس کو کوئی شارٹ ہینڈ فارم میں نوٹ کر سکتے ہیں تو بالکل سارا کام اسی طرح ہے اگر نام برابر ہیں تو ان صاحب کی انفارمیشن کو ہم رے لسٹ میں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سمپل سا کام کیا کر سکتے ہیں کہ پرسنس ڈاٹ ریموو اور یہی انڈیکس جو ہے اس کو ریموو کر دیں یہ جب انڈیکس ریموو ہو جائے گا تو ان سے آپ کی انفارمیشن آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ ہم ایک کام جو کہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ یوزر سے کنفرمیشن دوبارہ لے لیں کہ کیا تم واقعی ہی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں اور ساتھ یہاں پہ ہم اپنے فنکشن کا نام چینج کر دیتے ہیں ڈیلیٹ پرسن ڈیلیٹ ایڈ اور سرچ کے فنکشن ہم نے بنا لیے ہیں نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ ایڈریس بک اور اس سے اس کو یوز کر کے دیکھا جائے یوز کرنے کے لیے ہم ایک تیسری کلاس بناتے ہیں جو کہ ہمارے مینیو کا کام دے گی شروع میں ہم نے پرابلم ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ in the form of menu نظر آئے مینیو میں ہم کیا کر سکتے ہیں مینیو میں ہم یوزر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نئے پرسنس کی انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ون پریس کر دے کسی کو سرچ کرنا چاہ رہا ہے تو ٹو پریس کر دے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے تھری پریس کر دے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو جائے تو فور پریس کر دیں تو اس کوئٹ ہاں، کر دے اگر وہ ایڈریس کو چاہ رہا ہے تو فور پریس کر دے تو یہ چاروں چیزیں ہم اس کو اپنے یوزرز کو دے دیں گے ایک مینیو کے فارم میں اور مینیو بنانے کے لیے آپ نے پلس پلس میں دیکھا ہوگا جاوا کے اندر بھی ہم نے تھوڑا سا شروع میں ڈسکس کیا ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ بڑی آرام سے کام کرتی ہے اور اس کا ہم یوز بھی ابھی تھوڑا سا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہم یہاں پہ نئی کلاس بناتے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کہہ دیتے ہیں اس ٹیسٹ کلاس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہوگا کیونکہ یہاں سے ہم اپنا پروگرام رن کرنا چاہ رہے ہیں اب یوزر سے ہم نے ان پٹ لینی ہے اور اس بیسس پہ ہم نے کچھ کام کرنے ہیں اور کیونکہ ہم یہ کام میں بھی بار بار کرنا چاہ رہے ہوں بار بار یوزر سے ان پٹ لینا چاہ رہے ہوں تو میں ایک انفینٹ لوپ یہاں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ بار بار آپ یوزر سے پوچھیں جب تک یوزر کہتا نہیں ہم نہ کریں تو وائل کے اندر میں نے ٹرو پاس کر دیا ہے اٹس اے کی ورڈ اس کا مطلب ہے کہ وائل لوپ کی کنڈیشن ہمیشہ ٹرو رہے گی اور یہ ایک انفینٹ لوپ بن جائے گی جو کہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتی رہے گی انلیس اینڈل میں اس کو ڈیلیبریٹلی خود سے بریک نہیں کرتا اس لوپ میں آنے سے پہلے یوزر کو لوپ میں آ کے ہم جو ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یوزر کو میسج دے دیں اس کو آپشنس بتا دیں جن کو یوز کر کے وہ اپنی ان پٹ دے سکتا ہے تو show G option pane dot show input dialog جو تھا اس کے اندر ہم یوزر کے لیے ایک مینیو سا بنا دیتے ہیں کہ enter one to add enter two to search enter three to delete enter four to quit یہاں پہ اس کو آپشنس دینے کے بعد یوزر جو ہمیں چیز دے گا وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹرنگ میں اسٹور ہو جائے گی تو اسٹرنگ کو let's call that string input user کی ان پٹ یہاں پہ آ گئی اب اس ان پٹ کی بیسس پہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں ان پٹ ایک اسٹرنگ ہے اور ہماری سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک انٹیجر سلیکٹر لیتی ہے تو ہم اس ان پٹ کو یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں ان پٹ کو کنورٹ کرنے کے بعد ہم اپنی سوئچ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لگا دیتے ہیں سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم وہ سارے کیسز ڈیفائن کر دیتے ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے ایڈریس بک میں بنانا چاہتے تھے سو so, ون کے کیس میں کیا کہہ رہا ہے ہماری جو ایڈریس بک ہے اس کا ہم ایک آبجیکٹ بنا لیتے ہیں اسٹارٹ میں اگر یوزر ایڈ کرنا چاہتا ہے تو اس نے ون پریس کیا ہوگا اس ون کے کیس میں ہم کیا کریں گے ہم اپنے ایڈریس بک کا ایڈ پرسن والا میتھڈ کال کر لیں گے ایڈ پرسن والا میتھڈ جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن یوزر کی ایڈ کر کے دے دیتا ہے اسی طرح کیس ٹو کیس تھری اور کیس فور کے اندر ہم باقی سرچ اور ڈیلیٹ کے میتھڈس کال کر لیں گے تو ایڈریس بک کا سرچ کا میتھڈ یہاں پہ آپ جو کام کریں گے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یوزر سے یہاں پہ ان پٹ لیں اور اس ان پٹ کو آپ پاس کر دیں سرچ پرسن کے فنکشن کے اندر تیسرے کیس میں ہم نے جو ڈیلیٹ کرنا تھا وہاں پہ بھی ہم یہ کریں گے کہ یوزر سے ان پٹ لیں گے اور اس ان پٹ کو ڈیلیٹ پرسن کے فنکشن کے اندر پاس کر دیں گے اور کیس فور میں ہم کوئٹ کی آپشن یہاں پہ اس کو یہاں سے ایگزٹ کرا دیتے ہیں ڈیفالٹ اور یہاں سے ایگزٹ کر کے باہر آ جائیں گے تو یہ ہمارا ایڈریس بک کا ڈرائیور پروگرام ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اب جب ہم اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آپ دیکھیں جب ہم نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو اسٹارٹ میں اس نے ہمارے پاس آپشنس دکھا دی ہیں ہم نے ون پریس کیا یہاں پہ اب ہم نے انٹری دے دی کہ ہم جو بھی انٹر کرنا چاہتے تھے اس نے تین دفعہ ہم سے نیم ایڈریس اور فون نمبر پوچھا ہے اور وہ ویلیوز ہم نے دی ہیں اور یہ ہمارے پاس آبجیکٹ انٹر ہو گیا ایک اور ان پٹ لے کے اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ اسی طرح سے انٹر کر دیتے ہیں یہ ہم نے دوسرے پرسن کا ڈیٹا بھی انٹر کر دیا ہے اب اس دفعہ میں ہم آئیے اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں سرچ کے لیے ہم ایک نیم دیتے ہیں اور یہ نیم اب دیکھیں کہ اس کا ڈیٹا اس نے سرچ کیا ہے اور ہمارے سامنے پرنٹ کر دیا ہے ایک میسج باکس کی فارمیٹ کے اندر سو so, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے یہ پروگرام چل رہا ہے اور پوری طرح کام کر رہا ہے صرف ایک پرابلم ہے کہ جیسے پروگرام سے باہر نکلیں گے ایگزٹ کریں گے ہمارا سارا ڈیٹا لوز ہو جائے گا سو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے I hope that you have enjoyed this life coding today ہم آپ کا فیڈ بیک تھوڑا سا لیں گے اس بارے میں and if you have enjoy this تو ہم اس پریکٹس کو کچھ آنے والے لیکچرس میں بھی کنٹینیو کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے کوڈنگ کریں گے خود بھی کریں گے ساتھ آپ سے بھی کروائیں گے اور ابھی آج ہم نے جو کام کیا اس میں ارے لسٹ میں ہماری چیزیں غائب ہو رہی ہیں فائل ریڈنگ رائٹنگ کے تھرو اس کو ذرا پرماننٹ بھی کر لیں گے اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ٹائم نے اگر ہمیں الاؤ کیا تو ہم اس کے اوپر ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی بنا کے دیکھیں گے so U I based programming کر کے بھی دیکھیں گے ویب پہ تو اس کو لے کے جانا ہی ہے سو کیپ آن کوڈنگ اور میں آپ سے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ اس پہ بات کروں گا دوبارہ ہم اس کو تھوڑے سے فائل آئیو کر کے دیکھیں گے تب تک آئی آئی ہوپ کہ آپ یہ پروگرام بنائیں گے بھی چلا کے بھی دیکھیں گے you enjoy yourselves with Java تب تک کے لیے اللہ حافظ